في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معذر سامعین کرام اللہ تعالی نے اس دنیا کو دار العمل بنایا اور آخرت کو دار الجزا بتایا اس کا مطلب یہ ہے یہ دنیا میں کام کرو رزلٹ اور نتیجہ جو آئے گا وہ آخرت میں آئے گا کون کامیاب ہے کون ناکام ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے کس نے حق پر زندگی گزاری کس نے باطل پر زندگی گزاری کون جنت کے راستے پر تھا کون جہنم کے راستے پر تھا کس سے اللہ خوش تھا اور کس سے اللہ ناراض تھا یہ پتا قیامت میں چلے گا یہی بات اللہ کا قرآن کہتا ہے اور سرور کونین نئی دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں یہی بات بتاتی ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایگزام ہال میں جب طالب علم اسٹوڈنٹ پرچہ حل کر رہا ہوتا ہے الیکشن میں ریزلٹ آنے سے پہلے ووٹنگ چل رہی ہوتی ہے بہت ساری جگہوں میں تقریباً یہ طے ہو جاتا ہے کہ فلاں نمائندہ جیت جائے گا اور فلاں نمائندہ اپنے منہ کے بل شکست کھائے گا ریزلٹ نہیں آیا کاؤنسلر کا الیکشن تھا تقریباً دس دنوں کی مہلت تھی اور رزلٹ سے پہلے نتائج سے پہلے عوام نے جو باتیں کہیں تقریباً وہ باتیں صحیح تھیں فلاں ہارے گا فلاں جیتے گا اکا ایسے ہوا کہ امید کسی اور کی اور کوئی اور آیا لیکن عموماً ننانوے فیصد یہی ہوا اسی طرح ایگزام ہال میں طالب علم اسٹوڈنٹ پرچا حل کرتا ہے پہلے دن کا پرچا حل کرنے کے بعد چہرے میں اداسی تھی پریشانی تھی پسینہ ٹپک رہا تھا پوچھنے پر کہا بڑا ٹپ گیا آج کا پرچہ دوسرا پرچا تھا نہ پسینہ تھا نہ چہرے پر مسکراہٹ تھی کہا ٹھیک ہے پاسنگ مارکس مل جانے کی امید ہے تیسرا پرچہ تھا دن دلاتا ہوا ناچتا ہوا مسکراتا ہوا اپنے ساتھیوں کو مٹھائی کھلا رہا ہے آئس کریم کھلا رہا ہے یار جس کے بارے میں سمجھا تھا مشکل وہی چٹکیوں میں حل ہو گیا جو میں نے پڑھا وہی سوال آیا بھائی تیرا ریزلٹ تو نہیں آیا تھا ووٹنگ ابھی ہوئی مشینوں کو نہیں جوڑا گیا تھا تو دنیا کو اللہ نے بتایا ہے دارالعمل موت سے پہلے پیشانیوں پر لکھا ہوا رہتا ہے یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے یہ داڑھی یہ لباس یہ انسان کے معاملات یا اللہ کے گھر میں آنے کے آداب ایک دوسرے سے سلوک اللہ کا خوف اللہ کا ڈر قیامت کی باتیں نبی کی سنتوں سے محبت یہ کھلی دلیل ہے کہ یہ بندہ جنتی ہے اور نہ چہرہ نبی کے چہرے سے ملے نہ لباس صحابہ کرام کے لباس سے ملے باتیں مال کی دولت کی پراپرٹی کی اور لین دین کی صبح سے لے کر شام تک کبھی اپنے سارے دن کا محاسبہ کریں کہ میرے سارے دن کے اوقات کس میں گزرے کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہا الحمدللہ کہا آخرت کی یادوں کو میں نے دل میں بسایا اور کتنا میں نے دنیا خود پتا چل جائے گا میں جنتی ہوں یا جہنمی قبر میں جا کر منکر نکیر کا سامنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے میدان محشر میں نام اعمال سیدھے اور الٹے ہاتھ میں لینے کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے نیزر کے برابر سورج آنے کے بعد ہم پسینے میں کتنے ڈوبے ہوئے ہوں گے یہ قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہم دنیا میں ہمارے اعمال دیکھ کر ہمارا سلوک دیکھ کر ہماری زندگی دیکھ کر ہم بتا سکتے ہیں کہ قیامت میں کتنے پسینے میں کوئی گڑگے تک کوئی ٹخنے تک کوئی کمر تک کوئی مونڈے تک کوئی منہ منہ تک کوئی ناک تک جو ڈوبا ہوگا وہ ہم دنیا میں بتا سکیں گے میری زندگی کو میں زیادہ جانتا ہوں یا میرے فرشتے زیادہ جانتے ہیں فرشتے عالم الغیبی و شہادہ نہیں ہیں فرشتے اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا انہیں اللہ نے حکم دیا وہ جمعہ میں آنے کو لکھ سکتے ہیں وہ دو رکعت جمعہ کی نماز کو لکھ سکتے ہیں عربی خطبے کو لکھ سکتے ہیں دینی باتوں کے سننے سنانے کو لکھ سکتے ہیں دل میں کیا نیت وہ فرشتوں کو پتا نہیں ہم ریاکاری کے لیے آئے کوٹا پورا کرنے کے لیے آئے دل کے ارمان پوری کرنے کے لیے آئے ایک عادت تھی باتیں سن کر سنا کر وہ بھڑاس نکالنے کے لیے یہ فرشتوں کو معلوم نہیں کہا کہ لکھو وہ لکھ رہے اللہ کا حکم تھا اس کی وہ تعمیل کر رہے ہیں قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس دنیا میں دونوں لوگ ملے ہوئے ہیں جنتی اور جہنمی اہل حق اہل باطل اللہ کے پسندیدہ اور اللہ کے ناپسندیدہ سب ملے ہوئے چاول میں کنکر ملا ہوا ہے سونے میں پیتل ملا ہوا ہے چاندی میں تانبا ملا ہوا ہے سیمنٹ کے اندر راک ملی ہوئی ہے یہ دنیا مخلوط ہے قیامت کے دن اللہ تبارک تالا الگ الگ کر دیں گے دودھ ہے ایک قطرہ نیمبو اس کے اندر ڈالا پانی الگ ہو گیا اور دودھ الگ ہو گیا اب تک دونوں ملے ہوئے تھے قیامت کا جھٹکا آنے کے بعد اہل حق الگ ہو جائیں گے اہل باطل الگ ہو جائیں گے ومتاز اليوم ایوہ المجرمون اے مجرموں حرام کے کھانے والوں ناجائز محفلوں میں شرکت کرنے والوں داڑیاں مڈانے والوں غیروں کی نقالی کرنے والوں نبی کے چہرے سے نفرت کرنے والوں نبی کے کیریکٹر سے نفرت کرنے والوں دنیا کے کتوں اور دنیا کے پجاریوں ممتاز اليوم ایوہ المجرمون یہ تمہاری نورانی مسجد نہیں ہے یہ گلستان اور پیالس شادی محل نہیں ہے کہ ایک دسترخوان کے اندر جہنمی اور جنتی دونوں مل کر کھا رہے ہیں ایک سڑک پر دونوں کی گاڑیاں دوڑ رہی ہیں ایک ندی ایک کنویں اور ایک تالاب سے دونوں پانی پی رہے ہیں یا نہیں چلے گا ومتاز اليوم اوہل المجرمون اے جہنمی کتو الگ ہو جاؤ وہاں جائیں گے آخا کے پاس کہ آپ کو اللہ نے کہا وہاں رسل کا اللہ رحمت للعالمین آپ کو دونوں جہاں کا رحمت بنا کر بھیجا آخا پیاس ستا رہی ہے دھوپ ستا رہی ہے تمازت ستا رہی ہے آپ حوض کے گھونٹ دے دیں آخا کہیں گے سہو لکم سہو لکم جنہوں نے طائف کے پتھر کھا کر رحمت کی دعائیں دیں جن کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا اور دعائیں دیں اور کہا لا اليوم والی کو ملوم کہ آج کا دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا تم آزاد ہو لیکن اس دن کہیں گے سو لکم سحقا لکم کلیلو نکل جاؤ میرے حوض کوثر سے وقال الرسول یا رب ان قوم تخذو حاضل قرآن محجورا کوئی دل میں سوال کا یہ آپ کی کیا شان ہے آپ ابو جہل کے گھر پر رحمت بن کر مجسم پہ کرے رحمت بن کر کئی مرتبہ گئے تھے آپ کا بس چلتا ابو لہب ابو جہل ادبا شیبا عبداللہ اللہ ابئی ابن سلول کی انگلیاں پکڑ کر آپ جنت میں پہنچانے والے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی چادر پکڑ کر آپ کو پیچھے کھینچا اللہ کے نبی آپ اس منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائے اسلام مسلمان دشمن کی نماز جنازہ نہ پڑھائے آپ نے سوچا کہ شاید میری نماز جنازہ کی وجہ سے عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کو جنت مل جائے یہ کیا ہو گیا آپ تھکے دے کر نکال رہے آدم کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے نو کہے بات سمجھ میں آتی ہے عیسا کہے موسا کہے حضرت لوت کہے حضرت یونس کہے بات سمجھ میں آپ رحمت اللہ عالمین رحمت ہیں تو کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم تخذو حاضل قرآن محجورا آج آئے ہو شفاعت کی بھیک لینے کے لیے آج آئے ہو حوض کوثر کا پانی لینے کے لیے اے اللہ ان کو منہ کے بل جہنم میں کھینچ کر ڈالنا یہ میرے جانے کے بعد انہوں نے قرآن کو اور حدیث کو بدل دیا تھا اسلام کا نقشہ بدل دیا تھا اس دن نہیں چلے گا پہلی سب میں خدا جانے کون جنتی کون جہنمی دوسری سب میں کون آخر میں آنے والے کون کچھ پتا نہیں چلتا لیکن قیامت میں اللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں گے فریق فی الجنہ جنت وہ فریق ان فسائر ایک چھوٹا سا الیکشن ہوتا ہے ایک گلی میں چودہ پارٹیاں کھڑی ہوتی ہیں وہ آزاد امیدوار وہ مردوں کی طرف سے وہ عورتوں کی طرف سے وہ شیڈول کاسٹ کی طرف سے وہ بی جے پی کی طرف سے وہاں دو فرقے ہوں گے ایک فرقہ جنتی اور ایک فرقہ جہنمی تیسرا نہیں ہوگا میں کہتا ہوں کہ اب قیامت کے انتظار کی کوئی ضرورت نہیں ہے زمانہ ہائی ٹیک ہے زمانہ ماڈرن ہے اب خچروں پر گھوڑوں پر گدوں پر سواری کا زمانہ نہیں ہے اب راکٹ کا زمانہ سائنس کا زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ترقی کا زمانہ ہے اب اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت سے پہلے ومتاز الوم ائو المجرمون اے مجرموں الگ ہو جاؤ الگ کر دیا نگاہ دیکھنے والی نگاہ کی ضرورت ہے فریق ان فی جنہ و فریق ان فی سعیر ایک طبقہ جنت میں ایک طبقہ جہنم میں اللہ نے اس دنیا میں کر دیا نگاہ ایمانی کی ضرورت ہے فراست ایمانی کی ضرورت ہے اللہ نے کر دیا فیصلہ یہ ہمارے جو علماء ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا نمونہ بننا چاہتے ہیں ورنہ ان علماء کو بھی تنہائی کے اندر بند کمرے میں سر پر قرآن رکھ کر منہ اور سینا قبلے کی طرف کر کر اللہ کی قسم دے کر پوچھا جائے اب اگر دارلوم دیوبند کو آپ فتوا لکھیں حضرت میری بیوی بے نمازی کیا وہ کافر ہو گئی وہ کہیں گے نہیں ندوا کو وہ کہیں گے نہیں مظاہر العلوم کو وہ کہیں گے نہیں عرب کے علماء کو وہ کہیں گے نہیں عجم کے علماء کو وہ کہیں گے نہیں فقہ حنفی کا قاعدہ ہے کہ نماز کا انکار کرے بغیر اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہے تو وہ فاسق تو ہے کافر نہیں میں کہتا ہوں یہ ضرورت سے زیادہ ہمارے علماء اور ہمارے بڑوں کی ہم پر ہمدردی ہے ان کا لاڑ ہے ان کا پیار ہے ورنہ ممبر رسول پر لا کر محراب پہ لا کر ان کے سر میں قرآن دے کر اللہ کی قسم دے کر پوچھا جائے حضرت دیکھیے ذرے وقت کے لیے نبی کریم جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت سے ذرا الگ ہو کر اللہ کے لیے بتائے یہ جہنمی ہیں یا جنتی ہیں یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں انشاءاللہ ان کا جواب ہوگا معاف کرنا ہم بڑوں کی تابے داری میں ہم نے جنتی کہہ دیا حقیقت یہ ہے کہ یہ جہنمی ہیں اور کافر ہیں فقہ کا ایک قاعدہ تھا اس رولز کی وجہ سے اس قانون کی وجہ سے مجبور ہے میں بھی مجبور ہوں لیکن حدیث کلب کھلا کہتی ہے دیکھو حدیث ہے من جو آدمی تارا کا چھوڑا اسلاتا نماز کو کوئی اس میں گول مول بات ہے کوئی دو مانے والے لفظ ہیں من ڈکشنری کھولو کون وہ آدمی تارا کا چھوڑا تھا نماز کو متعمدن جان بوجھ کر جو تو فجر کو سو رہا تھا حالت جنابت میں کیا شیطان تجھے تھپکی دے رہا تھا تیرے پیروں کے اندر منہ آ گئی تھی کرفیو لگا ہوا تھا کیوں نہیں آیا کہاں نیند لگ گئی ڈھائی بجے کی فلیٹ پکڑنے کے لیے نیند ٹکٹ نہیں لگی رات میں ڈیڑھ بجے کی ٹرین پکڑنے کے لیے تجھے نیند نہیں لگی کل صبح میں گیارہ بجے مقدمے کی حاضری رات پوری رات کروٹیں بدل کر نہیں تو نے رات نہیں گزاری صبح میں لہلا جس کے پیٹ میں پیشاب اور پہانی کی پوٹلی ملاقات تب تجھے نیند نہیں لگی کیسے سو گیا تو تم متعمدن جان بوجھ کر کیوں جان بوجھ کر ایئرپورٹ میں جب ہم جاتے ہیں ساڑھے چار بجے فلائٹ تین بجے پہنچے تو دل دل میں ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ صاحب آپ سب سے پہلے ہم پتا چلا اندر جا کر کہ ہم سے پہلے بہت بڑی قوم آئی بھی ہے ٹنڈا لگتا ہے گاڑیوں کا اس کا زمین کا مکانات کا اب اس پہ اخبار دیکھا آدھی چائے پی اور آدھی چائے کو چھوڑ دیا بیگم نے پوچھا اجی کہاں جا رہے ہیں ارے آج ہم تو جیت کر آئیں گے میدان مار کر آئیں گے ناشتہ بھی نہیں کیا آدھی چائے پی کر تلاش دے کر بھاگ گیا چائے کو جا کر دیکھا کہ ٹینڈر بھی ختم ہو چکا اور ایک بہت بڑی قوم اس پر قابض بھی ہو چکی متعمدن جان بوجھ کر من جس نے ترکا چھوڑا اسلاتا نماز متعمدن جان بوجھ کر فخط پس تحقیق کا سارا وہ دھیڑ ہو گیا کوئی گول مول لفظ ہے کوئی ہجڑا پنا ہے اس میں یہ تو امت پر رحم کرنے کے لیے امت کی جان اور چار اماموں میں امام ابو حنیفہ امام شافی امام مالک امام احمد ان حنبل ان چاروں میں صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ سخت فیصلہ ہے کہ بے نمازی کو کافر نہ کہو کیوں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آقا سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے بہت چاہا کرتے تھے وہ نہیں چاہتے کہ امتی کوئی آپ کا بلا وجہ کسی وجہ سے آپ فرماتے ہیں کسی میں سو چیزوں میں نوت پر نو چیزیں کفر کی ہو اور ایک چیز ایمان کی ہو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نوت پر نو چیزوں کو چھوڑ دو ایک چیز کی وجہ سے اسے مسلمان کہو اچھا میں بھی ہنفی آپ بھی ہنفی اور دنیا کی ایک تہائی آبادی احناف کی لیکن ہنفی قیامت میں جیت جائے گا یہ جبریل امین آ کر نہیں کہی نہ بات چار مسلکوں کا یہ فیصلہ ہے ایک ایک بات غور سے سننا ہر مسلک حق پر ہے امام احمد ابن حمل وہ بھی حق پر ہے حنفی اگر ہمبلی کے یہاں چلا جائے حرم کے امام مکہ مکرمہ کے امام کون ہیں ہمبلی ہیں مدینہ منورہ کے امام کون ہیں مالکی ہیں تو ہم جاتے ہیں الگ جماعت کرتے ہیں یا تابع امام کے نماز پڑھتے ہیں اگر ایک مسلک والے کی دوسرے مسلک والے کی اقتدا جائز نہ ہوتی تو ہمیں حکم دیا جاتا اپنے کمروں میں نماز پڑھو الگ جماعت کر لو لیکن ہر مسلک دوسرے مسلک کو حق مانتا ہے تبھی تو ہم سدیش اور شرین کے پیچھے امام کے کہہ کر مدینہ طیبہ کے اندر سلال بدیر کے پیچھے عبد المحسن القاسم کے پیچھے حزیفی کے پیچھے تابے امام کے کہہ کر کہ تم بھی حق پر ہو ہم بھی حق پر ہیں مسلک الگ ہے لیکن ان چار مسلکوں میں اللہ کے یہاں کسے اللہ زیادہ پسند کرتے ہم دنیا میں نہیں بتا سکتے ہماری دکان حنفیت کی تو ہم کہیں گے اللہ کو حنفی مسلک پسند امام مالک والے کہیں گے مالکی وہ حملی کہیں گے وہ لیکن چاروں مسلک برحق چاروں دکانوں میں ورجینل مال امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے المغنی کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان تین وقت کی نماز چھوڑ دے اس کو کہا جائے گا کہ نماز کی تو قضا کر لے توبہ کر لے اگر اس نے قضا نہیں کی اگر اس نے توبہ نہیں کی تو امام احمد ابن حنبل احمد اللہ علیہ نے اپنی کتاب المغنی کے اندر لکھا ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے اسلام سے نکل جاتا ہے اور اسلام سے نکل جاتا ہے تو کیا مطلب قرآن شریف کہتا ہے وہ تدیب بن کم اندینی ہی فیمت وہ کافر ارا اسلام لا کر جو مرتد ہو گیا مرتد امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے فیصلے کے مطابق تین نمازوں کو چھوڑا کتنے حرام کے کتے حرام کے پلے جمعہ جمعہ کے درمیان آتے ہیں اگر امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جنہوں نے خواب کے اندر اللہ کا ننانوے مرتبہ دیدار کیا تم کو دیکھتے ہو تم فلمی چمارن کو دیکھتے ہو ننانوے مرتبہ اگر امام احمد ابن حمل کی یہ بات غلط ہوتی میرا اللہ نوے مرتبہ سترویں مرتبہ ساٹھویں مرتبہ امام احمد میری مخلوق کو تو جہنم میں پہنچاتا ہے میری مخلوق کو اسلام سے نہیں کہا ننانوے مرتبہ نبت پر نو مرتبہ امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا ایک مرتبہ اللہ کو پیار ہے اس مخلوق سے تمہاری جو کا پیار تم سے ڈپلیکیٹ ہے ہماری ماں کا پیار ہم سے نقلی ہے قیامت کے دن ہماری ماں ایک سبحان اللہ نہیں دے گی ہمارا باپ ایک الحمدللہ نہیں دے گا آخا تڑپیں گے امت کے لیے بل ملائیں گے سجدے میں جائیں گے میرا اللہ کہے گا را سکا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک اٹھائیے کہا کہ نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ میرے سوال کو پورا نہ کیا جائے گا سل تو ہوتا کہ آپ مانگیے دیا جائے گا کیا مانگتے فاطمہ کو مانگا حسن کو مانگا حسین کو مانگا کوتجا کو مانگا زینب کو مانگا مانگ سکتے تھے کیا پابندی تھی کہا یا اللہ میری امت کے وہ لوگ جو شرک و کفر میں مبتلا نہیں تھے تو ان کو جنت کا پروانہ نہیں دیتا میں سر نہیں اٹھاتا نہ جورو کام آنے کی نہ اولاد کام آنے کے اللہ اور اللہ کے نبی بے پناہ محبت کرتے ہیں اگر امام احمد ابن حمل نے کہا ہوگا اللہ کو علم نہیں ہے دلوں کی بات اور دلوں کے بھید کو جانا امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تین دن تین وقت کی نمازیں چھوڑ دے کہا جائے گا بھیا قضا کر لو اللہ تیرا شکر ہے آج کی چمار کی اولاد بھیڑ کی اولاد نہ امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں ہے نہ امام احمد ابن حنبل کو ایسے کافر اور بھیڑ کے بچے ان کو دیکھنے کو ملا اگر ہوتے کہتے ان کے گھر بیٹی دو بھی نہیں ان کے گھر سے بیٹی لو بھی نہیں ان کے نکاحوں میں مت جاؤ ان کے قبر ان کو اپنے قبرستان میں دفن مت کرو ان کو مسجد سے دفتر مت دو ان کو مسجد سے جنازہ نہ دو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو مالکی مسلک کے ہیں یہ حنفی نہیں ہے وہ غیر حنفی ہیں انہوں نے کہا نہ بے نمازی کو غسل دو نہ بے نمازی کو کفن دو نہ بے نمازی کا نماز جنازہ پڑھاؤ اگر بے نمازی کو تم نے کسی مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی کر دیا اس بے نمازی پر ہونے والے عذاب قبر کی وجہ سے سارے قبرستان متاثر ہوگا خبردار اس کو مسانڈ میں پھینک دو نالی میں ڈال دو سمندر میں ڈال دو کتنا سخت بنا ہے نماز کا من ترک سلا متعمدن فقط کفر جس نے نماز کو چھوڑا اسی حدیث امام احمد اور ان کے باپ کی مجال نہیں کہ اللہ اللہ کے نبی کسی کو مسلمان کہیں اور یہ کہیں یہ کافر ان کے باپ کی وجہ نہیں حدیث ہے قرآن کی آیت ہے عقیم السلح من المشرقین نماز قائم کرو اور نماز چھوڑ کر دھیڑوں چماروں میں سے نہ ہو جاؤ صاف صاف آیت اس میں تین قسم کی آیتیں ہیں ایک عوامل ایک نواہی جن میں حکم دیا گیا ان کو عوامل اور جن سے منع کیا گیا ان کو نواہی اور ایک آیت محکم اور ایک آیت متشابہ متشابہ وہ آیتوں کو کہتے ہیں کہ جن کے معنی کے بارے میں کیفیت سمجھ میں نہ آئے جیسے اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استوا کہ رحمان عرش پر مستوی ہے عرش پر بیٹھا ہوا ہے وہ دلہن کی طرح بیٹھا ہے یا بادشاہ کی طرح بیٹھا ہے یا امام کی طرح بیٹا ہے یا مختدی کی طرح بیٹا ہے فقیر کی طرح بیٹا ہے یا امیر کی طرح بیٹا ہے یا اس کی مخلوق میں اس کی کیفیت ہے یا نہیں ہے کچھ پتا نہیں اور رحمان والل وہ عرش پر مستوی ہے یہ متشاب آیت ہے مانا سمجھ میں نہیں آتا ڈاؤٹ فل ہے اللہ نے کہا ید اللہ علی جمع اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے تو اللہ کا ہاتھ ہے تو انگلیاں ہیں انگلیاں ہیں تو ناخن ہے اللہ کا ہاتھ کتنے گز لمبا ہے یہ متشابہ آیت ہے سمجھ گئے متشاب محکم وہ ڈاؤٹ نہیں شک نہیں اور متشابہ جن کے ترجمے کے اندر شک ہے جن کے ترجمے کے اندر آدمی معنی متعین نہیں کر سکتا عقیم السلام نماز قائم کرو ولا تکون من المشرقین اور نہ ہو جاؤ بھیڑوں چماروں کافروں مشرقوں میں سے یہ متشاب آیت ہے محکم آیت ہے بتاؤ نماز کے دیوانے کو لے کر آ پوچھو میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے عقیم السلام نماز کو قائم کرو ولا تکونو اور نہ ہو جاؤ من المشرقین گائے کا پیشاب پینے والوں میں سے پوچھو نماز کے دیوانے کو پوچھو برین ٹیومر والے کو کیا ہو گیا کون مسلمان اور کون دھیڑ کی اولاد فیصلہ کرو فیصلہ کرو کن کو تم اپنے نکاحوں میں بلا رہے ہو کن کو تم اپنے باپ کے جنا بھیڑوں کو بلا رہے ہو اپنی ماں کو قبر میں بھیڑوں کے ذریعے سے اتار رہے ہو کلام پاک کا انتیسواں سورہ مدثر کا دوسرا رکو پوچھتے ہیں ما سلککم فی سقر تمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کیا قرآن ہے قرآن قاسم نانوتوی اگر تیری بات ہوتی تو میں ٹھکرا دیتا اشرف علی تھانوی اگر تیری بات ہوتی تو میں ٹکرا دیتا ابو لالا مودودی اگر تیری بات ہوتی تو میں ٹکرا دیتا اور احمد رضا تیری بات ہوتی تو میں ٹکرا دیتا قرآن ہے قرآن کلام پاک کا انتیسواں پارہ سورہ مدسی دوسرا رکو پوچھتے ہیں ما کا کم فی سفر کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کیا سب سے پہلی بات آلو لم نکو المسلین ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے بڑی ہو گئی دیکھنے میں چھوٹی لگ رہی ہے کسی نے کہا کہ بھائی برخا لے لو کہا کہ اچھی ابھی عمر ہی کیا ہوئی ہے نماز شروع کراؤ ابھی عمر ہی کیا ہوئی مسل کم فی سفر اے بچی تو جہنم میں کیوں گئی آلو لم نکو من المسلین میں نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھی آپ کیوں نہیں آئے ڈیوٹی میں چھوڑا نہیں آپ کیوں نہیں آئے دکان کا مسئلہ تھا آپ کیوں نہیں آئے عدالت کا مسئلہ تھا آپ کیوں نہیں آئے ہاسپٹل میں لائن بڑی ہی ہوئی تھی اللہ سنے گا یہ بات دو بجے مجھے ہوائی جہاز کے لیے ٹرین کے لیے رپورٹنگ کرنا ہے میں تین بجے پہنچا ہوائی جہاز چل چکی تھی ٹیک آف ہو چکی تھی ٹرین دو سو کلو میٹر کا فاصلہ طے کر چکی تھی میں نے اسٹیشن ماسٹر کی گلے کی پلیٹ پکڑی اور نالا انتظار نہیں کیا کہے گا کہ ساتھ ٹائم تو لکھا ہوا تھا کہا نہیں ذرا ٹریفک میں پھنس گیا تھا ذرا بیوی کے لوز موشن ہو گیا تھا ذرا بچے کے مانے گا وہ دنیا کا کتا نہیں تم اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو کمینو کیا نظر آتا ہے فجر میں رجسٹر لے کر گیٹ کے اندر کھڑے ہو جاؤ ایک کافروں کا بھیڑوں چماروں کا ایک مسلمانوں کا جو نماز پڑھے مسلمان جو نہ پڑھے بھیڑوں چمار دیکھو تمہارے محلے میں کون زیادہ کون کم ہے اور فرقہ وارانہ فساد کے اندر پولیس نے گھر گھس کر مسلمانوں کو نوجوانوں کو گرفتار کیا ہندوؤں نے دکان جلایا مکان جلایا اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہے اللہ نہیں دیکھ رہا اللہ کو معلوم نہیں اللہ کو معلوم ہے اللہ کو معلوم ہے انہیں نماز چھوڑ کر دھیڑ ہو چکا ہے دھیڑ دھیڑ کو مار رہا بڑا دھیڑ چھوٹے دھیڑ کو چھوٹا دھیڑ بڑا دھیڑ کو مجھ سے اور آپ کو جتنا اپنی قوم سے محبت ہے اللہ کو بے پناہ محبت ہے اس قوم سے لیکن کیا کریں دھیڑ دھیڑ کو مار رہا ہے حدیث ہے حدیث یہ رحم اور کرم کی وجہ سے صرف بچانے کے لیے تسلی کے لیے یہ کہتے ہیں اچھا ایک اور بات آپ کے سات بچے کچھ لڑکے اور کچھ لڑکیاں اللہ کے لیے بتاؤ ایک مسجد میں برسوں سے آپ ہمارا بیان سن رہے ہیں ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں پہلی بچی بڑی ہوئی نکاح طے ہوا آپ نے ہمیں رکا دیا کہا کہ حضرت بڑی محبت ہے بڑی آپ سے عقیدت ہے بہت امیدیں ہیں آپ آئیں گے ہماری محفل کی رونق بڑھ جائے گی آپ گئے نہیں میں نے رقے کو پھاڑ کر پھینک دیا شادی ہوئی سیٹ صاحب ملے حضرت امام صاحب اب میں نے الٹا سیدھا کہہ دیا ہاں بھائی سفر تھا معذرت ہم نے پیش کر دی اس نے کہا ہوگا ہوگا قصہ دوسری بچی کی شادی ہوئی پھر آیا وہ حضرت یاد سے گئے بار ذرا غلطی ہو گئی تھی بھول ہو گئی تھی آپ کا سفر ہو گیا تھا اگر آپ کہیں آپ کی تاریخ پر ہم نکاح رکھیں آپ سے بے پناہ محبت ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ لے لیا اب پھر اس کے بعد نکاح ہوا اور تین چار دن کے بعد مسجد میں ملے نماز میں حضرت کیا یہ مرتبہ ارے ایسا ہو گیا کہ ایک جھوٹی تیل ہم نے چلا دی اب خیر تیسری شادی ہوئی تیسرے بچے کی حضرت ولیمے میں یاد سے آنا کیمرا نہیں ویڈیو نہیں کوئی قسم کی بات نہیں ولیمہ میں مصنوعہ ہے ہم نے پھر اس کو پھاڑ دیا اب اس کے کھٹکا پیدا ہوا کہ نہیں دال میں کچھ کالا ہے پہلے کو یوں کہا دوسرے کو یوں کہا تیسرے کو اب چوتھی مرتبہ اس نے رخہ دیا کہا کہ حضرت اب تو آپ بہت ہمیں شرمندہ کر چکے ہیں اب چوتھی مرتبہ نہ جانے پر اس نے تقریباً یقین کر لیا پانچویں مرتبہ گیا اس نے ٹھپا لگا دیا کہ نہیں یہ ہمارا ہوا نہیں ہو نہیں سکتا اور قیامت تک ہماری اس کی نہیں بنے گی اب اس کے بعد بقیہ دو شادیوں کو بلائیں گے بھی نہیں اور اس کے گھر کسی شادی کو جائیں یہ ہوتا نہیں ہوتا دنیا میں کوئی پندرہ سال کی عمر میں بالغ ہوا کوئی ساڑھے تیرہ سال کی عمر میں بالغ ہوا آج اس کی عمر ستر سال ہے ساڑھے تیرہ سال سے لے کر ستر سال کی عمر تک ساٹھ سال کی عمر تک چالیس سال کی عمر تک دن میں فجر میں کہا حیا آجا نماز کی طرف حیا الفلاح آجا کامیابی کی طرف السلام تو خیر من النوم تیری موتری بیوی اور پاخانہ کرنے والے بچے فیض و نفاس چھننے والی عورت پیشاب پاخانے کی پوٹلی رکھنے والی گندی پسینے والی عورت سے یہ نماز بہتر ہے آ جا ایک نماز میں کہا نہیں آیا کہا چلو دیکھیں زہر میں بلائیں حیا حیال الفلاح یہ دکانداری میں لگا ہے یہ ملازمت میں لگا ہے دیکھ ملازمت نہیں پالے گی دکان نہیں پالے گا کارخانہ نہیں پالے گا آ جا آجا لنا کامیابی یہاں ہے کہا کہ اب پھر کوئی عذر کر دیا ٹھیک ہے اثر کو بلایا اثر کو نہیں آیا مغرب کو بلایا نہیں آیا عشاء کو بلایا نہیں آیا جنوری کی سردی میں بلایا نہیں آیا اپریل کی گرمی میں بلایا نہیں آیا غریبی میں بلایا نہیں آیا امیری میں بلایا نہیں آیا کرکٹ چلتے وقت بلایا نہیں آیا فرصت کے وقت بلایا نہیں آیا کیا سمجھے گا اللہ سمجھے گا کہ تم اللہ کے ہو اب انتظار ہے قیامت کا اب قیامت تک انتظار کرو گے ممتاز لوگ اوہل مجرمون اے بھیڑ کے بچوں الگ ہو جاؤ ضرورت نہیں ہے پولیس کے بلاوے کے انکار کی وجہ ہے وی سی اے سی کے فون کے آنے کے بعد پاجامہ خراب نہیں ہوتا تیرا کھانا حرام نہیں ہوتا یہ حیا السلام کس کی پکار ہے تو نے سمجھا کتے سیاسی ہڈیاں چاندنے کے لیے جاتا ہے پیشہ پہانے کے لیے مرتا ہے کون بلا رہا ہے کس کے گھر سے بلاوا ہے یہ اللہ کا گھر ہے یا حکم الحاکمین کا دربار ہے تیری لاش چھوے کے اندر ٹکڑے ہونے کے بعد سفید چلی میں لپیٹ کر اسی گھر میں لایا جائے گا ودھان سبھا میں بی ڈی اے کی کارپوریشن کی آفس میں نہیں حیا آ جا کتنی مرتبہ ٹکرایا کاؤنٹ کرو کیلکولیٹر لے کر حساب کرنے والوں ایک دن میں پانچ مرتبہ ایک ہفتے میں کتنی مرتبہ ایک مہینے میں کتنی مرتبہ ایک سال میں کتنی مرتبہ کتنی مرتبہ آخر تمہیں سمجھا جائے کہ چلو اب آئے گا چلو اب آئے گا چلو اب آئے گا تین بیٹیوں کے نکاح میں دو مرتبہ نہ آنے پر فیصلہ کر لیا یہ ہمارا دشمن ہے تمہیں تیرہ سال سے لے کر پینتالیس سال تک دن رات میں پانچ مرتبہ اپنی خدائی کا واسطہ دے کر بلال کے نائب سے اپنے خاص گھر مسجد سے تمہیں بلایا گیا اے نعمان اے ثابت اے حسان اے سلمان اے عبداللہ اے عبد الرحمان حیا حیال الفلاح نام لیا جاتا ہے وضا میرے لیے وضا تیرے لیے وضا تیری بیوی کے لیے وضا تیرے باپ کے لیے نام نہیں لیا جاتا اس اذان کا جملہ ہر ایک کے سینے کو ٹچ کرتا ہے ہر ایک کو جواب دینا پڑے گا یہ فرض کفایا نہیں ہے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 میں ایک مسلمان بیٹھ کر پار کر رہا ہے وہ بھیڑ کی اولاد ہے چمار کی اولاد ہے کیا اس سے ہو سکتا ہے بتائیے مجھے آدمی زندہ ہو اور رو نہ ہو آدمی زندہ ہو دل نہ دھڑ کے زندہ ہو جسم میں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو اور اس کی زندگی میں نماز نہ ہو اس لیے یہ علماء کی باتوں میں نہ جائیں جب قیامت کے دن پیغمبر کام نہیں آئیں گے حضرت نو کام آئیں گے حضرت عیسیٰ کام آئیں گے حضرت موسا کام کوئی پیغمبر کام نہیں آئے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جب پیغمبر کام نہیں آئیں گے اللہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اسخلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنہوں نے کہا کہ نماز کو بار بار چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا بھروسہ مت کرو ضرور تم بزرگ تمہارے پیروں کی دھول ہم سرما بنا کر لگائیں گے یہ بات میں ایک بھروسہ مت کرو قیامت کے دن اگر امام محمد ابن حمل کی بات سچی ہو گئی معاملہ کھٹائی میں ہو جائے گا ہم کافر سمجھے جائیں گے اور کافروں کے بچے حلالی ہیں حرامی ہیں بھائی کافر کو کافر مرد کا نکاح کافر عورت سے امام حرم کرائے پیرانے پیر کرائے خواجہ اجمیری کرائے جبریل امین کرائے عرش کے اٹھانے والے فرشتے کرائے کافر مرد کا نکاح کافر عورت سے ہو سکتا وہ نکاح ہی نہیں ہے ارے جب پاسپورٹ نہیں تو ویزا کہاں ملے گا جب اسلام نہیں تو نکاح کی دولت تجھے کیسے ملے گی اور نماز کو چھوڑ کر جب کافر ہو گیا میں نے بتایا کہ نکاح کتنی چیزوں سے ٹوٹتا ہے مرد مر گیا چار مہینے دس دن کے بعد عورت نکاح سے الگ ہو جاتی ہے جب تک اسی کی نکاح میں رہتی ہے احترابن اور نبی کی بیویاں تا حیات نبی کی نکاح میں رہتی ہیں مرد مر گیا نکاح ٹوٹ گیا عورت مر گئی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عید کو توشا لے کر جا رہا کہاں جا رہا میری جورو کو دینے قبرستان نہیں ہو سکتا مر گئی نکاح ٹوٹ گیا اب تیری بیوی نہیں سابقہ بیوی ایکس وائف پرانی بیوی ہے یہ اب یہ مرنے سے نکاح ٹوٹا طلاق دینے سے نکاح ٹوٹا خلا لینے لے کر مرد نے منظور کیا نکاح ٹوٹا موت سے طلاق سے خلا سے اور خزائے خاضی سے مرد ستا رہا ہے طلاق بھی نہیں دیتا عورت کھلا لینا چاہتی ہے مرد منظور بھی نہیں کرتا تو اس عورت نے قاضی کے پاس مقدمہ دائر کیا قاضی نے دونوں کی باتوں کو سنا لگا کہ ظالم مرد ہے تو اللہ نے قاضی کو اختیار دیا شریعت نے کہ قاضی اپنے فیصلے سے میاں بیوی میں تفریق کرا سکتا ہے موت طلاق خلا قضاء قاضی قاضی کا فیصلہ اور خطرناک چیز ان دونوں میں کسی ایک کا مرتد ہو جانا نکاح ہوا تھا دونوں مسلمان اور نکاح کے بعد ان میں سے کوئی ایک مرتد ہو گیا وہ ارتدا دو آہدی ہی ماں شوہر مرتد ہو گیا یا بیوی مرتد ہو گئی نکاح ٹوٹ گیا اس لیے کہ مسلمان کا نکاح کافر سے نہیں ہو سکتا اور کتاب المغنی کے اندر امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ اپنی مجالس میں فرماتے ہیں امام مالک فرماتے ہیں تین دن تک اس کو قید میں رکھا جائے گا توبہ کرنے کہا جائے گا نماز قضا کرنی کہی جائے گی اگر وہ توبہ نہ کرے قضا نماز نہ پڑھے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو قتل کر دو مرتب کی سزا قتل کرنا چھوٹ ہے امام احمد فرماتے ہیں تین نمازوں کے بعد اس کو موقع دو کہ نماز قضا کرے توبہ کرے اور پھر زندگی میں نماز نہ چھوڑنے کی قسم کھائے نہیں مانا فرمایا کہ اس کو قید میں رکھو یہ کافر ہو گیا حضرت پیرا نے پیر فرماتے ہیں اس کو غسل نہ دو اس کو کفن نہ دو اس کی جنازہ نہ پڑھاؤ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو اب بتاؤ امام مالک نے یہ کہا امام احمد امن حمل نے یہ کہا سفیان سوری نے بھی کہا کئی علماء نے کہا یہ کافر ہو گیا اگر یہ کافر ہو گیا تو اس کا بیوی سے نکاح باخیر کسی کے چار بچے دو بچے ہونے تک وہ نماز پڑھتا رہا دو بچے کے ہونے کے بعد وہ نماز چھوڑ دیا اور نہ تو خزا کی بات کرتا ہے نہ تو نماز چھوڑنے کا اسے احساس ہے تو ان اماموں کے نزدیک وہ کیا ہو گیا کافر ہو گیا اور نکاح کتنی چیزوں سے ٹوٹتا ہے موت سے ٹوٹتا ہے طلاق سے ٹوٹتا ہے خلا سے ٹوٹتا ہے قضائے قاضی سے ٹوٹتا ہے اور ان دونوں میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے تو نکاح ٹوٹتا ہے اب اس نے نماز چھوڑی تو یہ مرتد ہو گیا اب مرتد ہو گیا تو نکاح ٹوٹ گیا اب یہ نہیں سمجھا اب یہ بیوی بیوی بیگم بیگم محبوبہ محبوبہ کہہ کر اب بچے جنتا رہا اب وہ بچے حرام کے بچے ہیں بے نمازی کے بچے اسپیکر بناؤ اشتہار بناؤ یہ جورو کے گلے کے اندر جو لاکٹ ڈالتے ہیں جس میں شوہر کا نام یا محبوب کا نام لکھو کہ بے نمازی کے بچے حرام کے بچے ہیں یقین کے ساتھ میں قیامت کے دن گواہی دوں گا اس لیے نماز کے چھوڑنے سے کافر اور کفر کی وجہ سے نکاح ٹوٹا اور نکاح ٹوٹنے کے بعد بھی بچے اگر پیدا ہوئے وہ حلال کے نہیں حرام کے بچے پیدا ہو گئے اور سروے کرو محلے میں کتنے بچے حلال کے کتنے حرام کے اب فرقہ وارانہ فساد میں بھائی کیا ہو گیا آر ایس ایس والے ٹھاکرے فلاں فلاں مسلمانوں کے گھر ارے ہے کب وہ مسلمان وہ حرام کے پلڑے ہیں بے نمازی کی اولاد ہیں یہ خود بے نمازی ہیں ماں بے نمازی باپ بے نمازی اولاد بے نمازی حضرت مولانا آسیم نانک بھی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا رشید احمد گنگو ہی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے گرمی کا زمانہ تھا آج کی طرح ہائی ٹیک کوئی سواریاں نہیں تھی حضرت نے جب آئے سفر میں سفر سے تو ایک مٹی کے پیالے میں کنویں کا میٹھا پانی تھا ٹھنڈا پانی تھا اس کو پیش کیا حضرت مولانا قاسم نانک بھی رحمت اللہ علیہ جب پینے کے لیے اس کو منہ لگایا ایسے معلوم ہوا کہ زہر سام کا دیا جا رہا ہے آپ نے اونیاں ڈال کر الٹی کر دی کہا کہ حضرت یہ آپ نے کون سا کڑوا پانی ارے بھائی یہ تو اسی کنویں کا پانی اس کنویں کا پانی مشہور ہے یہ ٹھنڈا بھی ہوتا ہے میٹھا بھی ہوتا ہے نہیں آپ پی کر دیکھیے تو حضرت نے جو منہ لگایا یا اللہ یہ زہر ہلا ہی معلوم ہوتا ہے شام کا زہر معلوم ہوتا ہے یہ بچھو کی ڈنک لگ رہا ہے اس کے بعد مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ مراقب ہوئے دوسرا پانی منگوایا پیا تو وہ پانی صحیح تھا اب مراقبہ کیا تو پھر کہا کہ اس برتن کو کہاں بنایا گیا اس مٹی کے پیالے کو پلا کمار اس کو بلاؤ اس کو بلایا گیا کہا کہ تم نے مٹی کہاں سے لی تو اس نے کہا کہ فلاں جگہ سے لی تو جا کر وہ جگہ جو دیکھی تو کہا کہ یہ تو وہ آدمی ہے جو زندگی میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا اس کی قبر سے اس نے مٹی لی تھی مرے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا آج اس کے قبر میں یہ میری بات مانو کہ اللہ نے عذاب قبر کو چھپا رکھا ہے ورنہ بیابانوں میں بھاگ جاؤ گے بیوی کو قریب نہیں ہاتھ لگاؤ گے دکان کے قریب نہیں جاؤ گے اللہ کے عذاب کا پاک میں آقا نے فرمایا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اگر میری امت اس چیز کو دیکھ لے بیابانوں کے اندر چلی جائے گی بہت خطرناک عذاب قبر کے اندر بے نمازی کے اتنا خطرناک کہ اس عذاب کا اثر قبر کی مٹی پر ہوا اور اس قبر کی مٹی سے جب برتن بنانے والے نے برتن بنایا اس میں زہر پیدا ہو گیا اب بے نمازی شوہر عورت کے جسم میں نطفہ ڈالے وہ کتنا خطرناک زہر ہوگا اس بے نمازی حرامت دہر کے نطفے سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ کتنا بڑا ولی کامل ہوگا جو بچی پیدا ہوگی وہ کتنی حیادار ہوگی غور کرو یہ حدیث ہے یہ مسلکوں کا اختلاف نہیں ہے امام شافی نے کہا امام احمد نے کہا چلو یہ آپسی لڑائی یہ قرآن کی آیت ہے یہ حدیثیں ہیں آخا نے فرمایا ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے اب اس سے بڑھ کر اس میں کیا ڈاؤٹ فل لفظ ہے کہا کہ جو نماز پڑھا وہ مومن جس نے نماز کو چھوڑا وہ دھیڑ کا بچہ اس میں کیا ہے ڈاؤٹ کا لفظ یہ دھیڑنے کو اتوار اتوار دھیڑنیا کا لباس پہنا کر چوارن کا لباس پہنا کر پارکوں میں گھمانے لے جاتے ہو یہ کام آئے گی یہ بے نوازی عورت کام آئے گی خبر کی مٹی زہر اگل رہی ہے یہ بے نوازی عورت جہنمی کتیاں پیپ اگلے گی تمہارے گھر کے اندر لہو اگلے گی اس کو نماز دو اس اولاد کو نماز دو وامر اہل کا بھی سولہ وسطی را لا لانس الو کا کا نماز خود پڑھو گھر والوں کو نماز پڑھاؤ یہ بے نماز ہی رہے گی گھر میں زہر اگلے گی راول پڈلی کے اندر ایک مسلمان ڈاکٹر نے بڑا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا کہتے ہیں ایک خاتون علاج کے لیے ہماری ہاسپٹل میں آئی بڑی نیک خاتون تھی اور ایک مدرسہ بھی چلایا کرتی تھی لیکن جب علاج کے لیے آئی تو کافی پیسہ خرچ ہو گیا اور کوئی دوسرے صاحب علاج کے لیے ان کو پیسہ دیا کرتے تھے کہتے ہیں کہ مقدر یہ تھا کہ صحت یاب نہیں ہو سکی اور اس کا انتقال ہو گیا فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑی عقیدت کے ساتھ اور بڑے محبت کے ساتھ اس کو کفن دیا غسل دیا جنازہ پڑھایا اور قبر میں اس کو دفن کیا حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ جو بڑے ہمارے اکابرین میں ہیں ہر بزرگ کی خاصیت ہوتی ہے اللہ نے آپ کو کشف القبور کا علم دیا کشف القبور کا مطلب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو قبر کی اسکیننگ ہو جاتی رپورٹ حضرت کو مل جاتی اللہ اکبر ان کو قدس صاحب کی قبرستان میں لے جایا جائے بلال میں لے جایا جائے میسور روڈ کے قبرستان میں لے جایا جائے اللہ اکبر کیا رپورٹ دیں گے اللہ کو معلوم حضرت کے انتقال کے بعد تین دن تک جنت کی خوشبو حضرت کی قبر سے آتی تھی مولانا احمد علی علی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے یہ جو ڈاکٹر صاحب تھے مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے معتقد تھے مرید تھے اب اس عورت کا انہوں نے علاج کیا مر گئی ان کو بڑی تشویش ہوئی مدرسہ چلایا کرتی تھی نیکوکار تھی پرہیزگار تھی اور بڑی اللہ والی تھی چلو ان کے قبر کے منظر کو دیکھیں مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سے بڑی ریکویسٹ کی بڑی درخواست کی حضرت سرا وہ علم تو نہیں صرف میری بہن کی قبر کی حالت مجھے نظر آ جائے کہا کہ جاؤ اللہ سے دعا کرتا ہوں تم ان آیتوں کو ان تصویرات کو پڑھ کر اپنی بہن کے قریب جانا قبر کے قریب جانا کہتے ہیں کہ آ کر بیٹیوں کو بڑی وشارت دی کہ ماشاء اللہ آپ کی والد محترمہ جنت کی کیاریوں میں سیر کر رہی ہیں جنت کے محلوں کے اندر گھوم پھر رہی ہیں بہت خوش ہوئے کہا کہ چلو جنت خدا جانے ہمیں کب دے گا مار پیٹ کر دے گا جہنم میں بھیج کر دے گا عذاب قبر کے بعد دے گا یہاں تو کسی نیک خاتون کے بہانے جنت کا دیدار ہو رہا ہے دوسرے دن اشراق پڑھ کر نکلے اور دیکھ لیں ابھی شراف پڑھ کر جو گئے قبر کے پاس اور اس ان تصویحات کو پڑھا جو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے دی فرماتے ہیں اس قبرستان میں دو قبریں چھوڑ کر بخدا میں نے ان قبروں کے اندر وہ دیکھتے ہوئے شولے شولہ دیکھے کہ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں تم دیکھ لو گے تو جنگلوں میں نکل جاؤ گے اولاد نہیں پیدا کرو گے چیخے مار رہے ہیں چلا رہے ہیں مردے اور یہ خاتون کو بھی آداب قبر ہو رہا ہے اور ہیں یا اللہ کل تو میں نے اس حالت میں دیکھا تم تو صرف قبر میں لگے ہوئے کتبے کو دیکھ سکتے ہو قبر کے اوپر پھول کی شاخ اور ڈالی کو دیکھ سکتے ہو قبر کے اندر کی بات میرے محبوب نے ہمیں چوکنا کرنے کے لیے حدیثوں کے اندر بیان کر دی کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوگا فجر چھوڑیں گے زہر تک زہر چھوڑیں گے اثر تک اثر چھوڑیں گے مغرب تک مغرب چھوڑیں گے عشاء تک اور عشاء چھوڑیں گے فجر تک یہ محبوب نے کہہ دی بتا دیا یہ سیکرٹ بات بتا دی یہ رات کی بات بتا دی آخا نے بتا دی اب اگر کہو ہم نہیں مانتے جاؤ قبر میں جاؤ گے تو پتا لگے گا میرا تو جی چاہتا ہے جو بے نمازی ہے اولن تو اس حرامی کو اس کافر اور دھیڑ کے بچے کو کسی چیز میں نہیں بلانا چاہیے نہ مسجد کے ادگھاٹن میں نہ میلاد کے جلسے میں نہ شادی ارے منوس ہے منوس مرنے کے بعد قبرستان میں جائے گا پورے مردوں کو تکلیف اب زندہ رہے گا کھانے میں بے برکتی مجلس کی رونق آپس میں لڑائیاں جھگڑے اللہ کے لیے مت بلاؤ احسان کرو کہ کسی مردے پر کہ جنازہ کو کاندھا بے نمازی کو دینے نہ دو اس حرامی پر جو لانت ہے اس لانت کا اثر اس مردے پر پڑے گا اگر مردے کی زبان سمجھ سکتے ہو تو مردہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ میں چل کر چلا جاؤں گا مجھے سڑک پر ڈال دو اس بے نمازی کتے کو کاندھا نہ دینے دو تم نہیں نہیں سمجھتے بے نمازی کی نہ ہو سر ارے نکاح ٹوٹ رہا ہے بھیڑ کا بچہ بن رہا ہے کافر ہو رہا ہے حدیث میں فرمایا جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا اسے تینت الخبال پلایا جائے گا صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینت الخبال کیا ہے فرمایا کہ جہنمیوں کو انگارے لگا کر اب گرمی ہوتی ہے پسینہ آتا نہیں آتا اور جہنم کا ٹمپریچر کتنا ہے دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ کتنا پسینہ آئے گا فرماتے ہیں جہنمیوں کے جسم سے جو پسینہ آگ کی وجہ سے نکلے گا اس میں جسم کے پھوڑوں سے پیٹ جو نکلے گا خون جو نکلے گا اللہ تعالیٰ بے نمازی کو وہ پلائے گا جہنم میں یہ حدیث ہے یہ حدیث ہے دیوبند کے دارالفتا کا فتوا نہیں ہے ایسے کمینے کتے کو اپنی ماں کا جنازہ کاندھا لگانے کے لیے دے رہے ہو ایسے حرام الدیر کو کھڑا کر کر قبر میں اپنے بھائی بہن کو اتار رہے ہو اللہ رحم کرو رحم کرو یہ تیری ماں ہے یہ تیرا باپ ہے یہ تیرا چچا تیرا دادا رحم کر اس بے نوازی کتے کو جنادی کے قریب نہ آنے دے فقہ نے کتابوں میں لکھا سنا نہیں سنا مسئلہ کہ آگ کو قبرستان میں لے نہیں لے جانا چاہیے ہے نا کیوں میرے پر ستر مقدمے ہیں چل رہے مقدمے بچ بچا کر میں جا رہا ہوں بچ بچا کر جا رہا ہوں رات میں ساڑھے گیارہ بجے کسی نے کالنگ بیل دبائی ڈنگ ڈانگ اب فوراً میرے دل میں بات کے ستر مقدموں میں کوئی مقدمے کا وانٹڈ آیا ہوگا آتا نہیں آتا قبر میں جو جاتا ہے قبر کی حالت کا تجھے پتا نہیں دنیا کے کتے اے دنیا کے پجاری تاڑی پڑے تجھے قبر کا پتا نہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا قبر کی حالت سن کر فرماتی ہے اے اللہ اے اللہ مجھے گھاس کا تنکا بنا دے جس کی زندگی نبی کے پہلو میں گزری آشیان نبوت میں گزری وہ کہہ رہی ہے میں خبر کا سامنا نہیں کر سکتی رات کے ڈیڑھ بجے دو بجے سیدنا عثمان غنی عثمان فل جن کفن نہیں آیا مدینے میں لیکن جنت کی صنعت مل گئی فس فی اللہ آیت پر گئے آپ کو شہید کر دیا گیا شہید جنتی ولا تقول اختل فی سبھی اموات اسے مردہ تک نہ کہو وہ جنتی ہے جنت کے پگٹوں میں پرندوں کے جسموں میں وہ جنت کی سیر کرتا ہے عثمان غنی تیسرے نمبر کے خلیفہ حضرت ابو بکر حضرت عمر اس کے بعد حضرت عثمان قیامت تک آنے والوں میں آپ کا تیسرا نمبر بزرگی میں اور اتنے متقی پرہزگار کہ کوئی بیٹی کا باپ اپنی بیٹی آنکھیں بند کر کر نہیں دیتا سو مرتبہ کھنگالتا ہے آخا کی دو بیٹیاں آپ کا لقب زدورین ابو بکر کا لقب صدیق عمر کا لقب فاروق علی کا لقب مرتضی اور عثمان کا لقب ظلم دو نور والا نبی کی دو بیٹیاں ملی آخا نے پردایا عثمان اتنا باہیا عفت پاک دامن جنتی دلہا ہے کہ مجھے اور بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کو نچاور کر دیتا ڈیڑھ بجے گئے قبر کے پاس کھڑے ہو کر رو رہے ہیں داڑیوں مبارک تر ہو گئی عثمان ڈیلی کہاں جاتے ہیں آپ رات میں اٹھ کر کہاں جاتے ہیں نہیں چھوڑو ایک مرتبہ صحابہ نے پیچھا کیا تو دیکھا کہ عثمان جنت البقی تشریف لے گئے خبردار کر کرنے والے بے نمازی کتے آج کے بعد تیری مجال نہیں ہونی چاہیے مان لے میری بات یہ نہ کہنا سخت کہاں سست کہا بھیڑ بول للیا چمار یہ سب چھوڑ دے مان لے میری بات آجا نماز کی طرف حیال السلام حیال الفلا آجا آجا نماز اور کامیابی کی طرف کل میرا احسان مانے گا تو میرے پیروں پر گرے گا ہاں ملا تو نے مجھے نماز سے چوکنا کیا نماز سے بیدار کیا تیرا شکریہ گئے پیچھا کیا صحابہ نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر بقی کیا ہے شاپنگ مال ہے کروڑا مال ہے بقی شاپنگ کمپلیکس ہے بقی مردوں کے دفن کرنے کی جگہ رو رہے ہیں رو رہے ہیں عثمان کیوں رو رہے ہیں فرمایا آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے بھائی مت پکڑو آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے اگر یہاں کوئی ناکام ہو جائے اگلی منزلوں میں ناکام ہوتا ہے عثمان کو ڈر ہے کہ کہیں عثمان اس میں پھنس نہ جائے اللہ اللہ عثمان نبی نے تجھے جنتی کہا تیسرے نمبر پر تو جنتی ہے عثمان نبی نے دو صاحبزادیاں دی عثمان تیری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فجر پڑا رہے تھے دشمن نے تیر پھینکا خون نکل گیا مسلے سے پیچھے ہٹانے لگے عمر فاروق کہنے لگے نماز تو مکمل کرنے کون نکل رہا ہے نماز کی فکر اے کتے تیرے حیض نکل رہا ہے خدا تجھے برباد کرے حیال صلاح حیال فلاح کے بعد کون سا کام ہے تجھے کون سا کام یہ سر نو سار کا کام ہے بزنس کا کام ہے کس بانوں میں تو مسلمان ہے جائے گا خبر میں پتہ لگے گا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں دوسرے دن میں گیا مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا میں نے وظیفہ پڑھا دو قبریں چھوڑ کر پکار پورے قبرستان میں آگ کی لپیٹوں کے اندر میں مودی مسجد میں تھا شیواجی نگر میں ایک نوجوان آیا میرے پاس انسان کو اللہ نے کامن طور پر عمومی طور پر پانچ حواس سے خمسا سونگنا چکنا دیکھنا سننا بولنا اور ٹچ کرنا لمس یہ پانچ ہوا سے خمسا ان کو کہتے ہیں اس کے علاوہ کسی کسی میں کوئی حص اللہ ایکسٹرنل دے دیتے ہیں جیسے کوئی آدمی زمین پر گیا جامعہ آباد تمل ناڈ کے اندر مدرسہ ہے ہم پڑھ رہے تھے ابتدائی جماعتوں میں مولوی کورس وہاں ایک وارڈن صاحب تھے نازم دار الاقامہ اللہ نے ان کو وہ فن دیا تھا کہ جب زمین پر چلتے اور مخصوص قسم کی لکڑی ہاتھ میں پکڑتے تو بتا دیتے کتنی گہرائی میں پانی ہے پانی کھارا ہے میٹھا ہے اور کس رفتار سے پانی یہ چھٹی حص ہے جیسے دنیا کے کتوں کو چھٹی حص بیدار ہوتی ہے گاہک آتا ہے ایک سیکنڈ میں پہچان لیتے ہیں لینے والا ہے یا ایسے ہی مزہ لینے والا ہے یہ چھٹی حص ہے فراست ایمانی مومنوں کو اللہ نے چھٹی حص دے رکھی ہے وہ بیچارہ نوجوان آیا کہ حضرت بہت پریشان ہوں بہت تڑپتا ہوں میں نے کہا کیا ماجرا کہاں کہ قبرستان سے گزرتا ہوں وہ چیخ وہ پکار وہ تڑپنا اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں میں مجھے نام بھی معلوم نہیں اس کا خط بھی معلوم نہیں اس کا قبیلہ بھی معلوم نہیں وہ آیا اللہ کی قسم جسم میں کپ کبھی تاری ہو گئی اس کی کیفیت سن کر تم نہیں مانتے نا تم تو دیکھتے ہو کہ قبرستان میں سناٹا ہے چڑیوں کی چہچہاہٹ ہے کتوں کی بھوک ہے انسانوں کا چلنا ہے جب جاؤ گے اس مٹی میں بابو اس بات عذاب القبر جو مشکات شریف کی روایت ہے سمجھ میں آئے گی میرے آقا نے جو کہا سمجھ میں آئے گی عثمان سنو رین کا رونا سمجھ میں آئے گا وہ سمجھ میں آنے سے پہلے دنیا میں سمجھ لو نماز کو مت چھوڑو کپ کپی تاری ہو گئی پھر اس کے بعد دل میں ارادہ پیدا ہوا یہ صاحب ملے تو چپ ایسے ہی علاج کے بہانے ان کو قبرستان لے جایا جائے اب اوپر جو کیفیت تاری ہوتی ہے قبرستان کو دیکھ کر کم سے کم اسے دیکھ کر ہماری زندگی میں سدھار آئے پھر ملے نہیں وہ صاحب کہیں چلے گئے نہ آتا نہ پتا نہ فون نمبر نہ رابطہ کچھ نہیں ہو سکا لیکن جب انہوں نے بیان کیا ظاہر سی بات ہے کہ وہ دھوکہ تو دینا نہیں چاہتے تھے بزنس کرنا نہیں چاہتے تھے وہ اپنی دل کی حالت انہوں نے بیان کی اور میرا وجود لگتا تھا کہ زمین کھسک گئے زندہ دفن ہو رہا ہوں جب سن کر یہ حالت ہے قبر میں جانے کے بعد کیا نوعیت ہوگی ہے تیار کسی بے نمازی سے دوستی نہ کرو تین دکانیں ایک نمازی کی دکان اور دو بے نمازیوں کی دکان سستا سودا بے نمازی داڑھی مڈا مہنگا سودا نمازی چلو چارہ نے بڑھ کر دو نمازی سے سودا کرو نمازی سے محبت کرو بے نمازی ملوم ہے بے نمازی مردود ہے بے نمازی حرام کے بچے پیدا کرتا ہے بے نمازی کو گھر کی ٹھنڈک میں نہ بلاؤ گھر میں جہنم کی آگ سلگا دے گا وہ بے نمازی کو شادی میں نہ دس آدمیوں کو بلاؤ صحیح بلاؤ دو ہزار جہنمی کتوں کو بلانے سے کوئی گالیاں دینے دو کنجوس ہے مکھی چوس بولو بولو صاحب اللہ کے پاس فیصلہ آلو ماسلک فی سخر کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کیا من مسلیم تیرا آئینے میں میں نے قرآن کے آئینے میں تیرا چہرہ دیکھا میں نے قرآن کو پوچھا یہ کہاں جائے گا تو اس نے کہا لمن کو المسلیم بے نمازی جہنم میں جائے گا ہم نے کہا بابا جنت الگ ہے جہنم الگ ہے ہم تجھے نہیں بلائیں گے بہت مردود اور منحوس قسم کا آدمی ہے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ایمان نکل جاتا ہے ایمان میں لچک ہے ہم نے کہا کہ جو فتوا کراچی کا آیا تھا گانے سے متعلق اس فتوے کے تعلق سے کئی لوگوں نے میل بھی کیا سوال بھی کیا گانا گا لے تو ایمان سے نکل جاتی اتنی سستی چیز کیا یہ بات ایمان میں عقائد میں لچک ہے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا آخا کے زمانے میں مالک اور غلام کا چلن تھا غلام اپنے مالک کو ربی کہہ کر نہ جبکہ ربی کے معنی میرے مالک غلام اپنے مالک کو ربی کر کر نہ پکارے کیوں ربی اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے رب کا لفظ اور مالک حدیث کے الفاظ ہیں اپنے غلام کے لیے ابھی کا لفظ استعمال نہ کرے اب اللہ اپنے بندوں کے لیے استعمال کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ جو الفاظ شرک تک پہنچانے والے ہیں کفر تک پہنچانے والے ہیں وہ الفاظ معنی کے اعتبار سے صحیح بھی ہوں لیکن ان معنوں میں خدا اور نبی کی توہین ہو ان ان الفاظ کا استعمال جائز نہیں کلام پاک میں اللہ نے فرمایا یہ یہودی جو تھے نا نبی کے دشمن یہ کافر و مشرق نبی کے دشمن بکریاں چرانے چرواہے کو بھیجا کرتے تھے اور اس چرواہے کو جب بلانا ہوتا تو کہتے انظرنا رائنا رائنا کے معنی ہمارا چرواہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی لفظ استعمال کرتے رائنا اے نبی ہماری طرف دیکھیے اور رائنا کے معنی ہمارے چرواہے کے قرآن نے کہا ولا تقول رائنا وقول انظرنا ایسا لفظ نہ کہو جو ڈبل میننگ کا ہو رائنا کے معنی چرواہے کے بھی ہیں تم نبی کو یہ لفظ کہہ کر ہماری طرف دیکھو کہہ رہے ہو غلط ہے تمہارے دل میں ارادہ کیا ہے کہ نبی ہمارے چرواہے بکرے کو چرانے والے وقول الرنا صاف صاف لفظ استعمال کرو الفاظ عقیدے میں لچک ہوتی ہے ذرا سے الفاظ کے ہیر پھیر سے آدمی جنت سے جہنم اسلام سے نکل کر کفر کی طرف چلا جاتا ہے میں نے کہا کہ اس کی واضح مثال پورے ہندوستان میں ایک لڑائی ہو رہی ہے شیوسینا والے اور بجرنگ دل اسلام مسلمان تنظیمیں مسلمانوں کو مورد ملامت پہرا رہے ہیں کہ صاحب ان کو ہندوستان سے محبت نہیں اگر ہوتی تو وندے ماترم پڑھتے وندے ماترم کو حضرت مولانا علی اور رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے حرام قرار دیا دارلوم دیوبند نے فتوا دیا ہمارے اکابرین نے کہا کیا ہے اس میں بندے محترم میں کیا ہے اس میں یہ ہے ہم زمین کی بھومی کی پوجا نہیں عظمت بجا لاتے ہیں پوجا کرنا اور عبادت کرنا طواف کرنا معبود سمجھنا یہ لفظ نہیں ہے حیدرآباد کے عالم ہیں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب وہاں ایک اخبار آتا ہے منصف اس میں شرعی سوال جواب کا کالم آتا ہے حضرت کو ایک سائل نے سوال کیا جب یہ بندے ماترم کا جھگڑا زوروں پر تھا شباب پر تھا تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت ہم اگر زمین کی پوجا کرے تو کافر طواف کرے تو کافر زمین کو رب مانے نفع نقصان کا مالک مانے مسلمان ہونے کے ناطے کیا اپنے ملک کی زمین کا اکرام احترام جائز نہیں ہے کیوں آپ علماء لوگ اتنے گئے گزرے دخیانوں سی بنیاد پرست ہیں کہ ایک لفظ کی وجہ سے ایک مسلمان کو آپ کافر بتا رہے ہیں ارے مان لو ہندو مسلمان کا جھگڑا ختم ہو جائے گا اور وہ بھی سمجھیں گے کہ مسلمان بھی دیش پریمی ہے اپنے ملک کی زمین سے محبت کرنے والا ہے اس میں تو یہی ہے کہ میں اپنے ملک کی زمین سے محبت کرتا ہوں عزمت بجا لاتا ہوں علم والے علم والے ہوتے ہیں تقوی والے تقوی والے ہوتے ہیں ہم ہوتے ہاں ٹھیک ہے بھی عظمت بجا لانے میں کوئی بری چیز نہیں جاؤ انہوں نے کہا کہ عظمت کی ہی جاتی ہے اس کی جو اپنے سے بڑا ہو عظمت کس کی کی جاتی ہے امام مختدیوں کی کرے یا مختدی امام کی کرے مختدی امام کی کرتا امام بڑا ہے ماں باپ کی اولاد کریں یا اولاد کی ماں باپ کریں ماں باپ کی کی جاتی ہے کہ ماں باپ بڑے ہیں تو قرآن میں اللہ نے کہا ہم نے انسان کو سب سے بڑا اشرف المخلوقات بنایا اب تو بڑا ہو کر زمین جیسی چھوٹی مخلوق کی عظمت بجا لا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ دل میں چور ہے تو اس کو خدا سمجھ رہا ہے کتنی دور کی سمجھ ہے پھر اس کے بعد حدیث سے مثال دی کہ صحابہ کرام کا جو عقیدہ توحید تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ دنیا بھر کے طوفان کے تھپیڑے اسے شیک نہیں کر سکتے تھے ہلا نہیں سکتے تھے وہ کٹ سکتے تھے وہ مر سکتے تھے وہ جل سکتے تھے لیکن عقید توحید سے ہٹنے والے نہیں صحابہ کرام نے عالم علیہ وسلم کو عرض کیا اے آقا آپ اجازت دیجیے ہم آپ کو سجدہ کریں گے روایت غور کرے صحابہ کرام نے کیا کہا وہ صاحب شروع سے آخر تک زور ہے یہ دیکھیے خاکی صاحب یہ پولیس کے خاندان کے معلوم ہوتے ہیں صاحب یہاں مسلمان بھیڑ ہو رہا ہے جنت جہنم کیسے نیند آتی ہے ایسا شیطان کا مت بھی رکھا ہے نے کیسے آتی ہے نیند نہیں یہ بیان تو وہ ہوتا ہے ٹھکانے والا بیان گاڑی میں جالے کو تھا آلے کو تھا چھکری دکھی جینس پینٹ دکھی ٹائٹ شرٹ دکھا ٹی شرٹ دکھا سینا دکھا وہ یہ جہنم کے بعد خبر کی بات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی بات نماز پڑھیا تو کیا ہوتا ہے نماز چھوڑیا تو کیا ہوتا ہے بے نمازی کی خبر سے نہیں لاتی ہے شیطان کا منہ میں رکھا ہوگا نپل وہ دیا ہوگا وہ تبھی تو تجھے نیند آتی ہے شروع سے لے کر اب تک اب یہ کہاں جاگے گا قوالی کی محفل میں سنیما میں جاگے گا تو بہرحال حضرت نے کہا کہ حدیث میں ہے صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سجدہ کریں ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام نے جو سجدے کی اجازت مانگی وہ نبی کو رب باندھ کر نہیں کہ نبی ہیں عزمت کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں محبت کا سجدہ آخا نے کہا کہ نہیں حرام ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو چاہے سجدے تعظیمی کیوں نہ ہو آج بریلی لوگ کہتے ہیں عبادت کا سجدہ حرام ہے جو نماز میں ہوتا ہے اور ہم جو خبروں کو سجدہ کرتے ہیں وہ تعظیم کا سجدہ ہر قسم کا سجدہ غیر اللہ کو حرام ہے ہر قسم کے سجدے کے لائق اللہ کی ذات ہے تو وندے ماترم کے اندر انسان اگر زمین کی بھومی کی عظمت بجا لا رہا دل میں چور ہے عقائد میں اتنی لچک ہے کہ ذرا سے فرق کے ساتھ آدمی کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے کہ جب وندے ماترم کی بات سے بات سمجھ میں آ گئی کہ اس سے آدمی اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو وہ گانے جس میں ایک رنڈی کو کہتے ہیں تجھے کاوا بنا کر طواف کروں گا تجھے بت بنا کر پوجوں گا تجھے دن رات میں دیکھتا رہ جو الفاظ اللہ کے لیے ہونا چاہیے وہ الفاظ ایک رنڈی کے لیے استعمال کرے تو ایمان باقی رہے گا یہ سب کیا ہے یہود و نسارا کی مستقل ایک سازش ہے ایک آدمی بیمار ہوا ایک مہینہ دو مہینہ چھ مہینے سال دو سال اسکیننگ لیا الٹرا ساؤنڈ سسٹم لیا چھوٹے ڈاکٹر بڑے سرجن انڈیا فارن پورا چکر لگایا ہر جگہ رپورٹ نیل پیشاب ٹیسٹ کرایا پاخانہ ٹیسٹ کرایا خون ٹیسٹ کرایا اسکیننگ ایکس رے سب میں نیل پھر بیماری کیوں آ رہی ہے تو آخر میں ایک چیز اس کے ذہن میں آتی ہے کہیں اثرات تو نہیں رہیں گا جنات اور شیطان کے تو یہ جنات اور شیطان کے جو اثرات ہیں ایسے ہی میڈیا بھی یہ جن ہے شیطان ہے جس کے اثرات مسلمانوں کو کھا چکے ہیں نمازی کیا بے نمازی کیا پرہیزگار کیا غیر پرہیزگار کیا داڑھی والا کیا داڑھی منڈا کیا یہ جو جن ہے میڈیا کا یہ جن کے اثرات تمام انسانوں پر ہیں دیکھیے ہم سفر میں گئے تھے گجرات کے ایئرپورٹ پر کئی گھنٹے ہمیں گزارنے پڑے ایئرپورٹ کے اندر ٹیویاں جگہ جگہ لگی ہوئی رہتی ہیں ایک ستون پر چار جگہ ٹی وی اب کہا کہ چلو ذرا نیوز تو دیکھیں تو اس میں جو ہے سانیہ مرزا شعیب ملک پلٹ کر اس طرف گئے اس میں ایم ڈی ٹی وی میں وہی چرچے ادھر گئے بی بی سی میں وہی چرچے اب معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ابھی ایک مسئلہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ اور ہندوستان کی ٹینس یہ دونوں کا سنگم ہوگا تو دنیا میں جو ہے خوشیاں آ جائیں گی مہنگائی ختم ہو جائے گی فرقہ وارانہ فساد یہ چال ہے ان حرامی یہودیوں کی کیا ملے گا اگر شعیب ملک نے طلاق دے دی کیا ملا حرام کا پیڑا پیدا کیا کیا ملا اس کی دوسری شادی کیا ملا دبئی میں نکاح ہوا کیا ملا رخصتی کبھی ارے بیکار کی چیز ہے یار کام کی بات کرو اخبار اٹھائے تو چرچے ہوٹلوں میں چرچے نیوز میں چرچے میڈیا میں چرچے میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ بیکار کی فالتو ایسے ہزاروں کتا اور کتی اس کو معاشرہ ہماری گلی میں کر دیں سور اپنی سورنی کے ساتھ میل فی میل آرام سے کام حلال کرتے ان کو کون سا حلال ہو آرام مرغا مرغئی کرتے ہیں یہ حرامی کشمیر کی ہماری بیواؤں کی چیخو پکار شعیب ملک اور سانیہ مرزا کے نکاح کی آواز کو لا کر فلسطین کی چیخ کو دبانا چاہتے ہیں یہ عراق کی صدا کو دبانا چاہتے ہیں یہ مظلوموں کی آہوں کو یہ غلط خبریں لا کر مسلمانوں کو گمراہ کر کر کہ کتنی دلچسپی ہے دیکھیے ہم شعیب ملک میں مسلمان ہے بھی مسلمان ہے نکاح نامہ مسلمانوں کا ہے قاضی مسلمان ہے ملک ہم جو ہے پاکستان کا نام لے رہے ہیں ہمیں تمہارے ملک سے کتنی عقیدت اور کتنی محبت ہے خواہ مخواہ کی بات ہے ایک جل ہے جس کا سایہ مشرق سے لے کر مغرب تک شمام سے لے کر جنوب تک نمازی بے نمازی ایجوکیٹڈ غیر تعلیم یافتہ عالم جاہل سب لپیٹے میں ہیں اس کے کیوں مزاج بناؤ قرآن کی بات سمجھنے کا مزاج بناؤ نبی کی بات سمجھنے کا مزاج بناؤ اولیاء کی بات سمجھنے کا تو ان حرامی جنوں سے تمہیں نجات ملے گی تم نے چھوڑ دیا اب ڈیڑھ بجے جو آئے دو بجے آئے اور ایک بھی اس کو آئے مزاج یہ بنے اب یہ فلم میں جاتا ہے تو کیا آدھی فلم کے بعد جائے گا اب گزشتہ ہفتے بنگلور مرر کے اندر ایک خبر آئی کیا سگریٹ کے روئی کے اندر خنزیر کا مادہ استعمال ہوتا ہے مجھے فون آنے لگے لوگ پوچھنے لگے حضرت یہ صحیح ارے برسوں پہلے فتوا کی کتاب میں لکھا چودہ سو تیس سال پہلے قرآن میں آیا ولا خوب عیدی کو ملتا تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو سگریٹ بنانے والا سگریٹ کے ڈبے کو لکھتا ہے یہ پینا نقصان پہنچا سکتا ہے کینسر آ سکتا ہے اور قرآن نے چودہ سو تیس سال پہلے کہا ولا تلخو بھی کو ملتا کا ہم نے سگریٹ نوشی کے عنوان پر تقریباً دو جمعہ دلائل کی روشنی میں ثابت کیا سگریٹ کا بیچنا سگریٹ کا خریدنا سگریٹ میں معاملت کرنا پینا حرام ہے شراب پینے کی طرح اور کتا اور سور کھانے کی طرح وہ بات سمجھ میں نہیں آئی حلق کے نیچے نہیں اتری کون کی دھیڑ چمار پیپر میں لکھا اب یہ چیز نیوز بن گئی صحیح کھانا نہیں کھاؤ گے پاخانہ کھانا پڑے گا روح افزا نہیں پیو گے مت پینا پڑے گا قرآن مانو حدیث مانو جمعہ سب سے بڑا ہمارا میڈیا ہے اس سے بڑا دنیا میں کوئی اور میڈیا نہیں ہے سب سے طاقتور یہ میڈیا ہے اب اس کو چھوڑا کیا چرچے سانیہ مرزا کے کیا حاصل کیا ہے بتائیے ایک جن ہے اس جن کا اثر سب کو آ چکا ہے اور وہ تباہ کر چکا ہے برباد کر چکا ہے اس نے جس کو اچھا کہا تو اچھا اس نے جس کو برا کہا تو برا اس نے جس کو نفع والا کہا تو نفع والا یہ اس دن کے شر سے بنا مانگو کہو اعوذ برب ناس ملک اناس الذي يوسوس في صدور اللہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے مین الجنتی والناس جنات میں سے بھی اور لوگوں میں سے بھی یہ لوگوں میں کا جن ہے یہ تباہ کر کے رکھ دے گا برباد کر کے رکھ دے گا بہرحال نماز کی طرف آئے جمعہ کی طرف آئے حق کی طرف آئے جنت کی طرف آئے خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کو ان گندگیوں سے چھٹکارا دلا دے گا میں نے کہا تھا کہ بعض چیزیں بظاہر لگتی کچھ اور ہیں لیکن حقیقت کچھ اور ہے <coughs> امام ابن سیری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب خواب لے کر گئے تھے اور انہوں نے پوچھا کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا عورتوں کی شرمگاہوں پر مہر لگا رہا اور مردوں کے منہ پر مہر لگا رہا دیکھنے میں خواب بڑا برا امام ابن سیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لگتے ہو کہ, کہ تم پیشے سے معذین ہو کہا کہ ہاں کیسے پہچانا ہاں تم معذین ہو لیکن رمضان المبارک میں وقت سے پہلے آزان دے دیتے ہو تو وقت سے پہلے آزان دینے کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں مردوں کو کھانے سے منع کر دیا اور عورتوں کی شرمگاہ پر مہر لگانے کا مطلب کہ مجامت آپسی تعلقات کو تم نے روک دیا تو لگتا الفاظ کی طرف نہ جائیں کہ بھئی بے نمازی یہ ہے اور بے نمازی کو فلاں ہے میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کسی بے نمازی کو آپ رخا دینا ہے اور طے ہے کہ یہ بے نمازی جمعہ جمعہ کا عید عید کا بے نمازی تو جیسے براکٹ کے اندر لکھا جاتا بی اے B com L L B M L M P تو یہاں بھی براکٹ کے اندر ضرور لکھو جہنمی کتا ضرور لکھو کیوں وہ چوکنا ہوگا وہ بیدار ہوگا بے نمازی وہ نہیں تو اور کیا ہے آلو لم نکو من المسلین ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے مسلمان جیسے جیسے آمال حسنا سے دور ہو رہا ہے نماز سے مسجد سے اللہ کے دربار سے دور ہو رہا ہے خدا کے قہر کا شکار ہو رہا ہے خدا کے عذاب کا شکار ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں خاص طور سے ہم سفر کرتے ہیں ہم پاتے ہیں کہ کتنا متاثبانہ تعصب کا معاملہ داڑھی والوں کے ساتھ اماما والوں کے ساتھ نمازیوں کے ساتھ کرتے ہیں اب کرتے کرتے نوبت یہ آ گئی کہ مادر ذات بڑھنا اسکیننگ مشین آ چکی ہے برطانیہ کے بعض ایئرپورٹوں کے اندر اس کو لگا دیا گیا ہے کہ اس جو ہے مشین سے جو چلتا ہے عورت چلے مادر ذات لنگی جیسے ہوتی ہے مرد چلے لنگا جیسے ہوتا ہے اسلامی تہذیب تمدن اور شریعت متحرہ علماء کرام کے فتوا اس وقت پورے عالم اسلام کے اندر ایک موضوع بحث بنے ہوئے ہیں کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی اور پھر نماز کے فوائد اور نماز چھوڑنے سے کیا نو سکتے ہیں اس عنوان کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ نمازیوں کی نماز کے اندر اخلاص اور للہیت نصیب فرمائے آمین واخردان الحمد للہ رب اللہ